بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه إلى آخر الزمان أما بعد آغاز کرتے ہیں اس خلاق عظم کے نام سے جو جار و خشم کا مالک اور لوح و قلم کا خالق ہے جس کی سنا مالی میں شجر و حجر سمس و کمر روشان و سحر مستور و مخمور ہے جس نے حضرت انسان کو جو کہ خلاصہ کائنات ہے تمام مخلوقات کا عکس جمیل اور اپنی ذات خدوسی کا منظر عظیم بنا دیا اور درود و صرام کے ذریعے شوگات پیش کرتے ہیں اس پاکباز ہستی کے نام جس کی ذات عالی گلدستے جمال و کمال ہے جس کا زمان جہاں آرام سحر کے نویز کے ہے جس پر نازل شدہ کلام ربانی امت محمدیہ کی روح ہے وہ تڑپتے دل کی فریاد اور سسکتی ہوئی انسانیت کا ماحول مرجا ہے یہی خدا کی وہ کتاب ہے جس کی فساحت و بلاغت الفاظ کی نزاکت اس کے انوار و برکات اس کے عبرت آموز واقعات کی برسات بے نظیر اور لاسانی ہے تو اس کی تلاوت باعث برکت اور سبب نزول ملائکہ رحمت ہے جس کی ہر صورت اور صورت کا ہر جز معجز اور فقیر المثال ہے جس کلام نے شعراء و ادبا کو فتو بصورت میں مثلی کا چیلنج دے کر زیر کر دیا تو اس کے مشابہات اور محاذات نے ان کو عجیز اور حاصل بنا رکھا ہے ایک طرف اس کی اطلاع و تلاوت باعث شرف و سعادت اور سبب حصول رحمت ہے تو دوسری طرف قاری اور قاری کی لفظی کوتاہی اور صحت ادائیگی سے غفلت جملہ ارشادات ندوی کے باوجود حصول رضا الہی کے بجائے مرید لانت ہے چونکہ تجویز کے ساتھ تلاوت قرآن واجب شرعی ہے جس کا باری تعالیٰ ورفل قرآن ترتیلا کے ذریعے ابتدائی سے اس کے الفاظ اور کیفیات لطف کی حفاظت کا تاکیدی حکم پر تاکیدی حکم صادر فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کما انزلہ کے مطابق پڑھنے کو حب الہی کا ذریعہ قرار دیا اور یہی نہیں بلکہ کچھ گلوئی اور عمدہ پرکشیش آواز جیسی نعمت کے لیے زید القرآن بیاسواتکم کا حکم صادر فرما کر جذبات انسانی کی تسکین فرمائی تو کہیں اللہ کے حبیب نے لئی سمینہ ملک تغنہ بالقرآن تا تربیتی انداز اختیار فرما کر بلا تکلف بلا رعایت موسیقیہ تحسین کی کی طرف قاری اور قاری کی توجہ کو مبدول فرمایا اور اس سے تجاوز کر کے عمدہ ادا کے حاملین کو داد تحسین دیتے ہوئے تحسین اعتراض کو منشے نبوی قرار دیا اور تلاوت کی تجویز کو بھی حق کے تلاوت بدلا کر الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته کے زمرے میں شامل کر دیا اور تلاوت کے متعلق وارد تمام بشارتوں کا مستحق بنا دیا اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جامعہ احادہ میں تجوید و اختلاط کے درجات قائم ہے جس کا ہم سالانہ اختتامی اجلاس کرنے جا رہے ہیں جس میں اولن تو میں صدر محترم اور حضرات ختمین کا اور مشرق و مربی اساتذہ اکرام کا اپنی طرف سے اور اراکین رسم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات کی قربانی دے کر ہماری فخر دعوت پر لمبے کہتے ہوئے تشریف فرمائی تحریر صدارت محترم حضرات یہ تو مسلم ہے کہ باوقار شہ کے لیے باکمان ذات اور عظیم المرتبہ شخصیت اور قائد کا ہونا ناگزیر ہے کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے چاہیے کے لیے بس اسی کے ساتھ ہم اکالری دین تینوں ملت کے کے آئین عمل کی اتباع کرتے ہوئے قبل کے اجلاس کا آغاز ہو صدارت کے لیے ہماری نظر انتخاب جامعہ حضرت کے شیخ الحدیث حضرت الستاد مولانا شمس الدین صاحب دعوت صاحب پر پڑھتی ہے جن کی صدارت پر ہم فرحت انتظار محسوس کرتے ہوئے اراضی نے بزم سے تائید کی ہوئی امید رکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رفیق محترم نے جس شخصیت عظما کا نامی نامی اس میں گرامی پیش کیا ہے میں اپنی جانب سے اور تمام رفقائے بزم کی جانب سے پرزور تائید کرتا ہوں محترم حضرات اب ہم بازار کا اپنے اجلاس کا آغاز تلاوت باقاعدت سے کرتے ہیں جس کے لیے میری نظر انتخاب جامعہ کے گرو طالب علم عنایت اللہ ترتی پر جا کر رکتی ہے تو آئیے قرآن کی تلاوت سے آغاز کو محفل کا اس نور سے تازہ راستہ منزل کا موصوف تشریف لائے اور تلاوت کلام اللہ سے محفل کا آغاز کرنا بالله من الشيطان الرجيم ألف وأن تم فوقه إن إِنَّا الله Yeah. Mm. إن ذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأن چہار چمبا کو تمام طلب کرام کی طرف سے تمام طلب کرام شعبے کی طرف سے متعین کردہ رکوع کی کیفیت سے خلاصہ حضرت تجویز و تفصیل میں مکمل تیاری کے بعد تلاش فرماتے ہیں نیز اس انجمن میں اذان و اقامت و خطب جمعہ و دین کی بھی مشق کروائی جاتی ہے مذکورہ بالا امور پر صدر شعبہ نمبرات دینے کے بعد ضروری اصلاحات کی طرف توجہ مبزول کرتا ہے اس نوعیت کی کم و بیش چودہ نشست سال بھر میں ہوئی انجمن کی انجمن کی ترتیب یہ ہے کہ ایک بار کے تمام طلبا کو پندرہ روز کے بعد انجمن میں شریک کیا جاتا ہے سال کے اختتام پر شروع بزم کے درمیان مسابقہ قیام کروایا جاتا ہے اس مسابقے کے اس مسابقے کے لیے پہلے امیدوار طلبا کے درمیان ضمنی مسابقہ والفا کے دیگر انٹرویو کرایا جاتا ہے جو جامعہ کی ہی مشکل اساتذہ کرام حضرت پائی یقیہ صاحب اور قاری سمیر احمد صاحب کی زیر تقسیم انجام پایا اس ضمنی میں معیاری نمرات سے کامیاب ہونے والے طلبا کو آج کے اس اختتامی مطالبہ میں شرکت کا موقع دیا گیا جو بکم دینی تارا تعمہ اختتام کو پہنچا یہ شعبہ اس طرح اپنے مقصود میں پہنچا ہے اور مختلف طریقے اختیار کر کے جامعہ میں تجویز و قرآن کا ایک ماحول بنانے میں کافی حد تک کامیاب ہے نیز کسی شعبے کے تحت جانے کی مسجد میں آزان اقامت و امامت کے فرائض بھی انجام دیے جاتے ہیں کلیمہ تشکر و امتحان جذبات ایک عالم اکبر ہے الفاظ کی دنیا چھوٹی سی جذبات ایک عالم اکبر ہے الفاظ کی دنیا چھوٹی سی اظہار تشکر کیوں کر ہو یہ جرات جرات بجار بیچا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے پیش نظر اولا تو ہم محترم کے ممنوع و مشکور ہیں کہ آپ نے باوجود قلت وقت اور کثرت مشاغل کے ہماری دعوت پر کر تشریف آوری کی زخمت گوارہ فرمائی نیز ہم حضرات حکمین محترمین کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے تشریف لا کر ہم کمزوروں کی ہمت افزائی فرمائی نیز اساتذہ کرام کی بھی شکر گزار ہیں جو اپنی کاوشوں کے ذریعے سال انجمن کے پروان چڑھانے میں مصروف رہے نیزم حکمی میں جامعہ وادہ الحاظ قاسم بھائی عمر کی دامت برکات ہم العالیہ کی خدمت میں بھی حدیث تشکر پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے پورے سال بھر مفید مشوروں اور ہمارے جہتی تعاون سے ہماری حوصلہ افزا فرمائی نیز ہم تمام سامعین کرام کی بھی صفات گزار ہیں جو آج اول تاثر سکون و وقار کے ساتھ کا گوشت رہے اور جنہوں نے تہذیب کی وقار کا ماحول بنا کر ہماری معاونت فرمائی فجزاهم الله احسن الجزاء اعتزاز ہم اپنے تمام شرکا عبدوں سے عذر رکھا ہے کہ سال انجمن کے درمیان ہماری طرف سے جو کچھ کوتاہیاں پیش آئی ہوں دل کی گہرائیوں سے ہم ہم آپ سے معافی کے پاس گزار ہیں امید ہے کہ تمام رفقا عبدوں کو درگزر فرما کر ان اللہ معذور ہوں گے وہ آپ کو جوانا الحمد للہ تو پھر اب میں نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ حضرت حکم حضرت محترم مقام قاری الحق صاحب اور ہوں کہ آپ آئیں اور مختصراً تلاوت کلام اللہ سے مرض کو مستفید کرنا ہے کر رہے ہیں شاہد پور نبی اور چہارم نمبر حاصل کر رہے ہیں اسماعیل کولہاپوری میں پھر دوبارہ مقرر تمام مساہمین کو مبارکباد دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور آئندہ اس سے بھی اور جوش و خروش کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے اب میں بادب مہمان خصوصی حضرت قاری ثناء اللہ صاحب کو دعوت دوں گا آپ آئیں اور اپنے قیمتی تاثرات سے ہمیں نوازیں آئیے خوشی تھا جبکہ انہیں کچھ نہیں آیا وہ شعر و شاعری سے مشہور تھے وہ آج بھی شاعر ہیں اپنا کلام لکھتے ہیں اپنا کلام پیش کرتے ہیں اور اپنا کلام پڑھتے بھی ہیں اور شاندار آواز سے پڑھتے ہیں حضرت الاستاد دامت برکات ہو جب ڈابے سے دیوبند تشریف لے گئے وہاں حضرت کے ساتھ یہاں سے بہت سارے طلبہ بھی گئے اس میں ہمارے مودی صاحب حضرت قاری اسماعیل اللہ مرکاتہ یہ بھی یہاں سے تشریف لے گئے تو حضرت قاری صاحب کے یہ رفیق ہیں ہم درس ہیں ساتھی ہے اس وقت انہیں کچھ نہیں آیا لیکن جب قاری صاحب وہاں سے تشریف لائے قاری صاحب نے کہا آپ کو رو سنو اللہ تعالی نے آپ کو بہترین آواز دی ہے اور آواز کا بہترین مذہب قرآن آواز کا بہترین مذہب قرآن ہے دیکھی تاریخ کو اٹھا کر کے کہ قرآن کریم کے نزول سے پہلے قرآن کریم کے نزول سے پہلے اس زمانے کے جو مخاطبین تھے اس زمانے کے جو بڑے بڑے شعرا تھے خطبہ تھے بڑے بڑے لوگ تھے وہ اپنے کلام وہ اپنی آواز کو شاعروں میں اور چیزوں میں جو ہے وہ اپنی آواز کو سب کرتے تھے لیکن جب قرآن اس کو ملا بہت بڑی دولت بہت بڑی دولت ملنے کے بعد میرے دوستوں جب اس پر انہوں نے محنت کی محنت کرنے کے بعد وہ دل بھی آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ آپ اپنے صحابہ سے قرآن میرے دوستوں یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے یہ چیز یہ ہے کہ انہوں نے اپنی آواز کو قرآن کریم پر صرف کیا اور اس میں وہ سوچ پیدا ہوئی وہ سوچ انہوں نے اپنی تلاوت میں پیدا کی کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے ایک بار وہ بدائے حالت کے لیے تشریف لے گئی اور وہاں سے آتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ایک صحابی مسجد نبوی میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تلاوت عجیب و نے تلاوت اتنی سوچ کے ساتھ وہ قرآن پڑھ رہے تھے کہ ماں عائشہ آگے جانا چاہتی قوم مبارک آگے نہیں بڑھتا ہے اور بہت دیر تک وہ دلاوت سنتی رہی جب خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ حاضر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم حبس کیا عائشہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول اللہ ایک صحابی تھے مسجد نبوی میں عجیب و غریب دماغی کے ساتھ وہ قرآن کریم پڑھ رہے تھے دنیا معافیا سے بے خبر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وہاں جا کر کے قرآن دیکھ کر سنا اور تلاوت سننے کے بعد تو الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں اس جیسے قرآن میں پڑھنے والے کو پیدا ہے میرے دوستوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ صاحب حضرت تشریف لائے تشریف لانے کے بعد انہوں نے خود فرماتے جنون کی کیفیت رہی بارہ سال تک پر جنون کی کیفیت رہی اور الحمدللہ آج کی تاریخ میں لوگ قاری قروب صاحب کو شاعر کے نام سے بہت کم جانتے ہیں قرآن کے نام سے جانتے ہیں میرے دوستو یہ صرف قاری قروب صاحب کے لیے نہیں یہ صرف مصر قرآن کرام کے لیے نہیں یہ صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں یہ صرف تابعین یہ صرف تگڑے تابعین میں مخصوص کے لیے نہیں الحمدللہ اگر آپ محنت کریں گے تو محنت کے نتیجے میں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو بھی وہ دن دکھائے گا کہ آپ ہوں گے اور یہ بچے ہوں گے آپ ہوں گے اور آپ پر مر بٹنے والے پروانے ہوں گے جو آپ کی آواز پر چھپیں گے جو آپ کی تلاوت کو سنیں گے اور اس کو نقل کریں گے میرے دوستوں پڑھنا محنت کرنا اس سے زیادہ اہم یہ ہے میرے دوستو میرے عزیزوں کہ آپ اس کو پڑھیے پڑھنے کے بعد قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائیے اور لگانے کے بعد ایک پوری امت آپ کے انتظار میں کھڑی ہے مدارس میں قرآن کرام آج کی تاریخ میں نہیں ملتے یہ سیمینار الحمدللہ ہمارے جامع الدراز میں ہوا سیمینار کے بعد لوگ مسلسل استاد مسلسل افراد کی مانگ کر رہے ہیں میرے دوستو افراد کہاں سے افراد انہی مدارس سے تیار ہونے والے طلبا ہیں انہی ان کو انشاءاللہ بھیجا جائے گا اس لیے آپ اللہ تعالی سے دعا بھی کرو اور اللہ تعالی سے آپ بھیج مانگیے کہ اللہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں مجھے اور ترقی سے نواز کرام کو اس دن خوشی ہوگی جس دن آپ مسلمت پر بیٹھیں گے اور ایک سال نہیں بیس سو سال نہیں بلکہ پوری زندگی اگر آپ اس محنت میں اس ماحول میں کھپا کر جائیں گے اور جس دن آپ کا جنازہ آپ کا جنازہ یہاں سے دنیا سے جائے گا اور لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ دیکھو بھائی اس جنازے کو دیکھو قرآن کریم پڑھانے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے جیسے ان کی ملاقات ہو میرے دوستو میں نے آپ کے سامنے حضرت شادی والے مدرما ایک اشعار پیش کیے بے نفسی منی صحدہ وہ کیا نا رب القرآن فیصب حضرت شادی جی کہتے ہیں آپ میں سے بہت سارے ہمارے عزیز جو ہے شادی جی جب پڑھتے ہیں انہوں نے پڑھا بھی ہوگا اس شیر کو حضرت شادی جی کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو کس پر کرتا ہوں بے منی صحدہ عل اللہ تبو کہ میں کہ جو صرف اللہ شریک کا سے ہدایت کرتا ہے قرآن اور اس کی زندگی کا مشرق اس کی زندگی کا مشن اس کی زندگی کا ہے شب چوبیس گھنٹے اس کی زندگی قرآن میں صرف ہو رہے ہوں حضرت شادی جی کہتے ہیں کہ میں ایسے شخص پر میں ایسے انسان اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم تمام کو قبول فرمائے میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی بڑی اقوام اور سلام کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کریم کے ذریعے سے بہت بہت ساری قوموں کو بلند بلندی عطا کرتا ہے سرکار عطا کرتا ہے اور بہت ساری قوموں کو ناقدری کے نتیجے میں پھنسے کچھ ڈال دیتا ہے اس لیے میرے عزیزوں قرآن کریم کی ناقدری کرنے سے بشیر جو طلبا اس میں لگے ہوئے ہیں ان کو آپ حضرت مانا ساری یہی صاحب یہ میرے استاد کے درجے میں میرے استاد سارے احمد اللہ صاحب ہیں لیکن ہم لوگ جب پڑھتے تھے عربی جہاز پنجم پڑھتے تھے پنجم کا زمانہ ہم کو یاد ہے استاد محترم کے پاس جانے میں ہم کہاں جاتے اتنا ڈر ہوتی تھی اور وہ اس سب سے جو ہے یہ ہمیں اجرا کی تیاری فرماتے تھے میرے دوستو وہ زمانہ ہمیں یاد ہے کہ بہت سارے طلبہ جامعہ میں ایسے تھے کہ ہم لوگ ان کے قریب بنتے کی نماز میں جب وہ قرآن پرانے پڑھتے تھے تو ہم اندر سے سوچتے تھے اللہ ایسا ایسا پڑھنا مجھے میرے دوستوں تو یہ سوچ کی بات ہے سمجھ کی بات ہے محبت کی بات ہے اگر آپ انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہوں گے تو مجھے میں آپ حضرات کو آج آپ نے جو قرآن کریم پڑھ کر سنایا بہت شاندار قرآن پڑھ کر سنایا میرے دوستوں دو چیزیں ہیں اگر آپ دو چیزوں پر اگر آپ محنت کر لو میرے دوستوں پوری زندگی پڑی ہوئی ہے آپ سے انشاءاللہ شاء اللہ جب ایک بڑی مخلوق انشاءاللہ شاء آپ سے جو ہے مستفید ہوگی ایک چیز یہ ہے کہ آپ پڑھنے میں کمال کر رہے روزانہ ایک وقت طے کیجیے ایک وقت طے کیجیے مجھے یاد ہے کہ عربی چہاروں کا زمانہ تھا عشاء کے بعد بھوک لگ رہی تھی بھوک جو ہے لگ رہی تھی اور میں کمرے کی طرف جا رہا تھا حضرت استاد نے دیکھا بلایا بلانے کے بعد جو ہے کہاں جا رہا ہے بھوک لگی ہے کمرے میں جا رہا ایک دن سے جو ہے رسید اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ الحمد للہ بارہ بجے سے پہلے پہلے ہم لوگ کمرے کی طرف سے شروع نہیں کرتے روزانہ بلا جانا جمعرات ہو یا جمعہ ہو روزانہ الحمد للہ بش کرتے تھے اس لیے میرے دوستو یہ اس میں آپ جمعرات کو جو ہے ان جمعرات ہو یا جمعہ ہو روزانہ آپ بش کی پابندی کیجئے اور دوسری چیز یہ ہے کہ عربی اول اور عربی دوم کے جو طلبہ ہیں سے بہت بہت ادب سے میں آپ سے لیکن درخواست کروں گا کہ آپ عربی ادب پر محنت کیجیے قرآن کریم کے تین ارکان ہیں ان تین ارکان میں ایک رکن میں ہے عربی موافقت کوئی چراغ کوئی ہو اس کی تعریف عربی ہوتی ہے رسم عثمان سے اس کی تعریف میرے میرے دوستوں میرے عزیز ہمارے لیے بہت بڑے کی بات ہے کہ اگر ہم محنت کریں گے اور اساتذہ سے پڑھیں گے تو ان شاء اللہ قرآن کے زمرے میں داخل ہو کر ہم دل واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے دوستوں کیا مطلب؟ آپ اندازہ پورا عربی میں ہے اور عربی کی جو جو کتابیں ہیں اس کو کون پڑھے گا عربی کی کتابوں کو کون پڑھے گا عربی کی کتابوں کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اور آپ پڑھیں گے آپ کی یقین پیدا کیجیے کہ انشاءاللہ اگر عربی ادب میں ہم کمزور ہیں عبادت جامعہ حقانی پٹرول کا یہ فیض انشاءاللہ یہ جامعہ کی چہار دیواری سے محدود نہیں رہے گا مجھے یقین ہے اور میں یقین کے ساتھ آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ فیض جامعہ کی چہار دیواری سے نکلے گا اور آپ کے پاس ایک پوری ٹیم ہے جو آپ سے انشاءاللہ میں آپ حضرات کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور اسی طرح ہمارے استاد محترم قاری کے صاحب رحمت برکات ان کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس موقع پہ مجھے یاد فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کے سائے عادیفت کو ہمارے پر سببت فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس بدن قرآن سے خوب مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ اس فن کے لیے قبول فرمائے ہمارے توفیقی اللہ بلّہ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء رب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله يا رحمن يا رحيم يا جار المستجيرين يا من الخائفين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا حفظ الضعفاء يا كنز الفقراء يا عظيم اللهم إنا نرجو من رحمتك اللهم أجرنا من النار اللهم أعذنا من مزلات الفتن ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا اللهم لك وقبول فرما أم لك تسجد ونشامل فرما اللهم یہ تیرے معصوم بندے اور ان میں سفید والے بھی ہیں اللہ ان سب کے تو میں ہماری مغفرت فرما اللہ العالمین یہ طلبا جو یہاں پڑھ رہے ہیں انہوں نے محنت کی ہے تیرے کلام پاک کو اپنے سینے میں محفوظ فرمایا ہے صحیح صحیح پڑھنے پر کوشش کی ہے اللہ ان کی صحیحوں کو قبول فرما اللہ ہماری مسائل کو قبول فرما ہمارے مدرسے کے جو ذمہ دار ہیں ناظم ہیں محتمم ہیں اور جتنے عملہ ہیں اساتذہ کے ہیں طلبا جہاں اللہ ان سب کی مفرت فرما ان کی محنتوں کو قبول فرما ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما ہر قسم کے شروع و بدیا سے محفوظ فرما یا اللہ ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرما اپنی رضا نصیب فرما اپنے ناراضگی ہم سے ہٹا دے اے اللہ ہم سے خوش ہو جا اے اللہ ہمیں اپنی رضا کے مطابق اعمال کی توفیق عطا فرما اے اللہ ایمان کامل عطا فرما عمل متقبل عطا فرما قرآن کریم کی تلاوت رات دن کرنے کی توفیق عطا فرما دلا العالمین اس کے ادوار و برکات ہمارے اندر پیدا فرما اے اللہ اتنے پیدا فرما کے لیے رہبر اور رہنما بن جائیں اللہ یہاں جن جن مدارس میں یہ محنتیں ہو رہی ہیں سب کو قبول فرما جہاں یہ محنتیں نہیں ہو رہی ان کو بھی اللہ کچھ محنت کرنے کے اسباب پیدا فرما یا اللہ اپنے نبی کے صحیح راستے کو دکھا اس پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما قرآن و حدیث کی مکمل تعلیم حاصل کر کے ہمیں عالم و عمل بنا اور اللہ پھل ست ومبیا کا عباد العلماء کا مشتاف بنا اللہ ہم سے تو مانگنا بھی نہیں آتا بے مانگے یا اللہ فرما دے اے اللہ بہت سی باتیں مانگنے کی ہوتی ہیں رہ جاتی ہیں اے اللہ پتا سے مرکب ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما ہمیں اچھا حافظہ عطا فرما اچھی طاقت عطا فرما اچھی قوت عطا فرما دین و ایمان کو اس کے بلندی کے لیے ہمیں قبول فرما اللہ دین اسلام اور دین حنیف کی خدمت کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری کوتاہیوں پر نظر نہ فرما ہم سب کو معاف فرما دے اور سب کے سب کوتاہی اور لازشوں سے درگزر فرما جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے دیا لکھا ہے ان کا ہم پر حق ہے اللہ ان سب کی مقصد فرما ان کے جائز مقاصد میں کامیابی ادا فرما جتنی دنیا یہاں سے گزر چکی ہے سب کی مقصد فرما ربنا اغفر لنا ولی اخوالنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رسول رحيم اللهم اغفر لأمة وسلم وارحم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم واهد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولإخواننا اللهم رب رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اے اللہ ہمیں ریا سے بچا دے اخلاص کی دولت سے مالا مال کرنا ہم سب کی دعاؤں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہری وقت کرنا سر